سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر و بھلائی کی ابتدائی جامع اور اختتامی چیزوں کی تعلیم دی گئی تھی جبکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم نماز کے تشہد میں کیا کہیں گے آپ نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی اور فرمایا جب تم دو رکعتوں کے بعد بیٹھو تو پڑھو اتحیات للہ وسلم و تیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پھر تم میں سے ہر کوئی اپنی پسندیدہ دعا کا انتخاب کرے اور اس کے ساتھ اپنے رب کو پکارے حدیث نمبر سترہ سو اٹھتر مسند احمد